الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدرله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور آپس میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ کی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی وہی لوگ تو ہیں جن کے لیے اس دن بڑا عذاب ہے یو مطلب تسود وجوہ جس دن کچھ چہرے تو روشن اور سفید ہوں گے اور کچھ چور چہرے سیاہ ہوں گے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ایمان میسر آنے کے بعد بھی تم نے کفر کیا رواب العذاب نا تم تم اپنے اس کفر کی وجہ سے تم عذاب چکھو الذين وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون لیکن وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کا آیات اللہ کی آیتیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے یہ سچ سچ پڑھ کر سناتے ہیں وم اللہ یرید ظلم للعالمین اللہ رب العزت جہان والوں کو ظلم نہیں کرنا چاہتا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور تمام معاملات اللہ ہی کے پاس لوٹیں گے رب سر صدری بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من انہذات سیاتی وأعوذ بك ربي أن يحذرون حمد صلاة الله رب العزة والجلال كله صلاة الصلاة سيدنا حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات قرامي بك حمد صلاة صلاة الصلاة كذلك دنیا میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پوری انسانیت کے مشترکہ مسائل ہیں ہر جگہ کا رہنے والا انسان ان مسائل سے دو چار ہے ان کے حل کے لیے کسی نہ کسی حد تک کوشش کرتا ہے اور اگر خود ان کا شکار ہے تو وہ مصیبت میں گرفتار ہے فقیری اور مالداری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے دولت کی تقسیم دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا سے غربت کیسے ختم کی جائے دولت کی مناسب تقسیم کیسے کی جائے اسی ایک مسئلے نے بہت سارے لوگوں کو حق اور سچ کا راستہ دکھا دیا ہے اسی مسئلے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تو یہ تقسیم کس طرح ہو رہی ہے رب عاقل عاقل آية مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وجعل العالم المحرير زنديقا کتنے ہی آپ انتہائی قسم کے دانش مند اور صاحب علم و فضل دیکھیں گے ان کو روٹی کا لطمہ میسر نہیں ہے بے وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور کتنے ہی انتہائی بیکار اور بے علم اور و فرض سے آری ایسے ہیں جن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے اس بات نے بڑی بڑی دنیا کو حیران کر رکھا ہے اور بڑے بڑے علماء اس وجہ سے گمراہ بھی ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے بچہ کون ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو اللہ کی سلطنت پر ایمان ہو اللہ کی تقدیر پر ایمان ہو اللہ کی قدرت پر ایمان ہو اللہ رب العزت کی کائنات میں بلا شرکت غیر حکومت اور اس کے بلا شرکت غیر تصرف پر یقین اور ایمان ہو اور دنیا کو دنیا سمجھے سب کچھ نہ سمجھے سب کچھ آخرت ملا کر ہے ایسے ہی داخلی اور خارجی سیاست کا مسئلہ ہے لیکن ان سب سے بڑا مسئلہ تعلیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہی پوری دنیا کے لیے حیران کن ہے اور تکلیف دہ بھی ہے جو حل نہیں ہو رہا لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ان سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کا حل سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ دین کا مسئلہ ہے لوگوں کی اکثریت اور خاص طور پر جو لوگ اپنے آپ کو دانش مند سمجھتے ہیں دانشمند سمجھتے ہیں عقل مند اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں ان کی اکثریت کا کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے اور آخرت میں جواب دہی پر یقین نہیں ہے جنت دوزخ پر ایمان نہیں ہے اس لیے اس مسئلے نے دنیا کے اندر وہ اہمیت اختیار نہیں کی جو اس کی حقیقت اہمیت ہے لیکن اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے ہم تو اس کو محدود پیمانے پر سوچتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس نسل کی طرف بڑھے گا اس نسل کی طرف بڑھے گی اس نسل کی طرف بڑھے علماء کرام الگ الگ راستے بتاتے ہیں انسان کہاں جائے ہمیں تو یہ چھوٹی سی بات نظر آتی ہے یہ احساس نہیں ہے کہ جس اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب کر دیا کر دیا ہے اس جگا جگہ دی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا علم ہو گیا ہے اب اگر تھوڑی سی محنت کریں تو یقین و صداقت کا راستہ میسر آنا سب مشکل نہیں ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے آس پاس جن کے ماحول میں سینکڑوں میل تک کروڑوں انسانوں تک کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ان کے سامنے دنیا کے بین الاقوامی دین ہے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے دین ہے اسلام کے داخلی مسائل نہیں ہے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ادھیان ہیں ان کو نہیں سمجھاتی کہ وہ کدھر جائے ایسا انسان جو نسل در نسل کسی خاص مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہی پر پاتا ہے اور اس کو ایک مخصوص مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہی کچھ سکھایا جاتا ہے وہی کچھ دکھایا جاتا ہے وہی کچھ پڑھایا جاتا ہے وہی کچھ اس کے آس پاس ہے اس کے لیے دین حق کی تلاش کتنا مشکل مسئلہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیٹ پر دیکھے تو اندازہ ہوگا کہ دین حق کی تلاش کتنا مشکل کام ہے ایک شخص کی محنت کو دیکھ کر اس ایک انسان کی محنت دین حق کی تلاش کے لیے اس کی محنت کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو سچا دین ستاروں تک بھی پہنچا ہوا ہو تو وہاں سے بھی تلاش کر کے لے آئے حق کو تلاش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے ساری زندگی لگا دینے والے اور زندگی ہے ہی کیا حق کے مقابلے میں حق و صداقت کے مقابلے میں سچے دین کے مقابلے میں جس دین کی بدولت انسان جنت میں جانے والا ہے جس دین کی بدولت انسان جہنم سے بچنے والا ہے جس دین کی بدولت انسان ساری دنیا کے جھوٹے ربقے اور جھوٹے پتے گلے سے اتار کر ایک اللہ کی غلامی کا پٹا پہننے والا ہے اس کے مقابلے میں جو بھی خرچ کر دیا جائے کم ہے یہ حیثیت نہیں ہمیں نہیں اندازہ اس کا احساس نہیں ہے الحمد للہ اللہ حضانہ لہٰذا وما قلعہ حضان اللہ الحمد للہ اللہ حضانہ لہٰذا اس ذات کی تعریفیں ہیں جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا وما قلعہ حضان اللہ اگر اللہ نے ہدایت نہ دیتا تو ہم کہاں ہدایت تلاش کرتے اللہ ولا سن لینا اللہ کی ذات کی مہربانی نہ ہوتی اس کی نوازش نہ ہوتی اس کا کرم نہ ہوتا نہ نماز پڑھتے نہ سچا کرتے نہ ایمان لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہوتے آپ کی طرف سے آنے والی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو کچھ بھی نظر نہ آتا پتہ نہیں کہاں دھرم سے رہے اتنی مہربانی ہے اس لاتے والا کے ساتھ کی اس نے ساری دنیا کی غلامی سے نکال کر اپنے سچے دین کا راستہ دکھا دیا ہے یہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں بہت قسم کے دین ہیں ایک بہت پھیلا ہوا دین بچوں کی پوجا کا دین ہے میں صرف یہ بہت پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر اور ہمیشہ سے پھیلا ہوا ہے ایک دوسرا دین ایسا ہے اس کی بھی بڑی قسمیں ہیں اور دوسرا دین ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے آسمانی مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں تو کسی کو مانتا ہے تو کسی کو مانتا ہے اور کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے پہلے کتاب یہ بھی دنیا کے اندر بہت پھیلے ہوئے ہیں ان کی نوازی اور اپنے دین کے ساتھ بے مرمتی اور عدم اخلاص کی وجہ سے وہ بھی شرکت کار ہو گئے اور ایک تیسرا مذہب یہ بھی ہمیشہ سے پایا جاتا ہے آج بھی بہت ہے لادینیت علمانیت کمیونزم کوئی دین ہی نہیں ہے سرے سے بندہ مکمل آزاد ہے خود ہی پیدا ہوتا ہے خود ہی مر جاتا ہے اور چوتھا اور سچا دین دین اسلام آسمانی کتابیں خاص طور پر قرآن حکیم کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ صرف سے بد پر کوئی شہ نہیں ہے اس میں بڑی روشنی ڈالی جا چکی ہے اس کے متعلق بتایا جا چکا ہے اور آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا کے عقل مند اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اگر عقل درست ہو تو صرف بدترین حرکت ہے یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے مثال میں بے شمار مثالیں بیان کی یہ شرک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی نہیں آ سکتا کوئی دین نہیں ہو سکتا بدترین مدد دنیا کے اندر شرک ہے اور اس کو اپنانے والے اس پر عمل کرنے والے اس پر چلنے والے ہلاکت اور بدبختی کا شکار ہے ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ساری آسمانی کتابوں کا اس پر اتفاق ہے سارے ایم بی اکرام یہ بات بتا کر گئے پرانے حکیم نے بھی یہ بات جگہ جگہ لکھی ہوئی ہے اور عقل سلیم بھی مانتی ہے اس بات کو کہ شرک کبھی سچا بھی نہیں ہو سکتا دو معبود کبھی نہیں ہو سکتے معبود ایک ہی ہو ضرب اللہ مثلا رجلا ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون دو آدمی ہے ایک ایسا ہے جس کے کئی مالک ہیں اور ہر مالک کی طبیعت اور طرح کی ہے بہت سارے مالک ہیں اور طبیعتیں ان کی مختلف ہیں کوئی غصے والا ہے کوئی نرمی والا ہے تو کوئی سا پسند کرتا ہے تو کوئی سا پسند کرتا ہے ایک غلام ہے کئی مالک ہیں طبیعتیں بھی ان کی مختلف ہیں اور ایک دوسرا آدمی ہے وہ رج سلام سلام ایک ہی ہے اس کا مالک بھی ایک ہی ہے اور مالک بھی اچھا ہے ہر یہ سویا نیما یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہر کے ایسا نہیں ہو سکتا جو کئیوں کا غلام ہے وہ تو مصیبت کا شکار ہے اس کا حال اور مستقبل دونوں ہی برباد ہے جو ایک کا غلام ہے اس کے چار دن آرام سے گزر جائیں گے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا الحمد ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ساری کائنات کا مالک ہم ایک کے غلام ہیں ایک ہمارا معبود ہے اسی کے سامنے جھکتے ہیں اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں اسی سے لیتے ہیں اسی کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں اور جو دینا ہوتا ہے اسی کے نام پہ دیتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے اسی کے نام پہ کرتے ہیں جو حاجت ہوتی ہے اسی کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں دیتے ایک ہی مالک ہے اور ایسا مالک ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے ایسا مالک ہے جس کے خزانے معمور ہیں بھرپور ہیں کبھی خالی ہونے والے نہیں ایسا مالک ہے جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئی اور کبھی کمی نہیں آئی الحمد للہ

قل فللہ البالغہ شاء اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراض کریں گے یہ تو اسے کہیں گے یہ امام الانبیاء کے زمانے میں بھی کہا جاتا تھا آج بھی کہا جاتا ہے لو شاء اللہ سے رکھنا اللہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اللہ چاہتا تو فلاں کام ہم نہ کرتے اللہ چاہتا تو کام ہم نہ کرتے اور کرتے نہ ہمارے ابول نہیں کرتے نہ ہم کرتے اگر اللہ رب العزت چاہتا تھا کا ان کے پہلے بھی یہی کہتے رہے تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے مشرق رہنا اس لیے ہم مشرق ہیں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بے نماز رہنا اس لیے ہم بے نماز ہیں اور تم نے تقریر دیکھ لی ہے تقریر کی کتابیں دیکھ لی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں بھی سیل کر سارا دین مفروضوں پر قائم ہے تمہارا سارا دین مفروضوں پر قائم ہے اگر تم نے مفروضے ہی قائم کرنے ہیں تو اچھے کیوں نہیں کر لیتے یہ کیوں نہیں باور کر لیتے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ تم نے توحید قبول کرنی ہے یہ تم نے کیوں باور کر لیا ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے تم نے شرک کرنا ہے علم تمہیں علم ہو گیا ہے تقریر کی کتابوں کا تم نے کیا لکھا ہوا ہے اگر ایسا ہے تو دلیل دو تم نے لکھ کر رکھا ہے تمہارے سامنے لکھا گیا ہے تمہیں دکھا کے لکھا اللہ نے تمہیں پوچھ کے لکھا اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں اس رہنا ان تم اللہ کا تو زن کے پجاری ہو دوسری سوچوں کے پجاری ہو اپنے تخیلات تخلیق مراد کے پجاری ہو جو جینے آتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہو اپنی خاص چاہتے کے پجاری ہو گئے ہو جو تمہارا جی چاہتا ہے اسی کو تم دین سمجھتے ہو اسی کو حق و صدا کے سمجھتے ہو کوئی نم کب اللہ تخرس لگاتے تو دین تو نہیں ہے یہ تو حق تو نہیں ہے خلاقت تو نہیں حجت البالی اللہ نے حجتیں قائم کر دی ہیں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے دلیل نہیں ملی اللہ کے ایک ہونے کی کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے دلیل نہیں ملی کہ اللہ ایک ولو و ہدا تم مجمعین لیکن ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے جسے نہیں چاہتا نہیں عطا فرماتا حجت قائم کی ہوئی ہے ہر انسان پر حجت سب پر قائم ہے لیکن ہدایت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا مشرق احمد ہے صرف حماقت ہے مشرق نجس ہے صرف نجات مشرق پرید ہے صرف پلیدی ہے اور مشرق دنیا کے اندر زلیل و رسوا ہے آخر کے اندر اس کا انجام بدترین ہوگا جنت کی نعمتوں سے محروم جہنم کا انجام ونا دا النار اصحاب الجنة انا فیزو علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين جہنمی پکاریں گے آوازیں لے گے اہل جنت کو کہ ہمیں بھی تو پانی کا گوٹ عطا کر دو ہمیں بھی وہ کچھ دے دو جو تم اڑا رہے ہو تم کھا رہے ہو کی طرف سے جواب آئے گا ہر رما ہوا القاطرین تمہیں پتا نہیں تھا کہ کافروں کے لیے جنت کی نیم کے اللہ نے حرام کی ہوئی ہے کے جہنمیوں کے لیے جنت کی نیم سے اللہ رب العزت نے حرام کی ہوئی ہے یہ دنیا میں جو کیا تھا وہی کھا آئے ہیں سب کچھ وہی اڑا آئے ہیں یہاں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے یہاں ان کے پلے کچھ نہیں ہے خالی ہاتھ ہے یہاں کس کو ملے گا جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے ان رحمتی اللہ شيء فساكتبها للذين توں نہ زکات یہاں تو رحمت ساری دنیا کو گیہ میں لیے ہوئے ہے قیامت کے دن صرف ان لوگوں کے لیے رہ جائے گی جو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ایک تو یہ لوگ ہیں جو شرک میں پھنسے ہوئے ہیں ایک یہ لوگ ہیں جو بتوں کے پجاری ہیں جو پتھروں کو پوجتے ہیں اپنی ہاتھوں سے مورتیاں کرتے ہیں پھر ان کے سامنے سجا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے دبلاتے ہیں پھر ان کے سامنے ڈبتے ہیں اپنے ہاتھوں سے درخت لگاتے ہیں انہیں پانی دیتے ہیں پالتے پوستے ہیں پھر ان سے ہانکتے مانگتے ہیں ایک تو یہ قوم ہے بڑی پھیلی ہوئی ہے دنیا کے اندر یہ اہل ثقافت ہے بد نصیب ہے بد وقت ہے برے انجام والے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہے یہ بدترین ہے ان کے قریب جانا بھی برائی ہے ان کی کوئی حرکت اپنانا بھی ہلاکت ہے ان کے انجام بخش سے عبرت خبر پکڑنا ہی اصل تعارف مندی ہے قرآن کا یہ بہت بڑا موضوع ہے اور دوسرا مذہب جو دنیا کے اندر بہت پھیلا ہوا ہے وہ اہل کتاب ہے آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کو مانتے ہیں کوئی تورات کو مانتا ہے کوئی انجیل کو مانتا ہے کوئی شہر سے ابراہیم کو مانتا ہے کوئی زبور کو مانتا ہے لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی باوجود اصل و دانش کے بہت پڑھا لکھا ہونے کے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انبیاء کرام آدم علیہ السلاط والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی دو نبی ایسے نہیں ہے جن کا آپس میں اختلاف ہو کوئی دو نبی ایسے نہیں ہے جن کا آپس میں اختلاف ہو کوئی کتاب آسمان سے اترنے والی دوسری آسمان آسمانی کتاب کے خلاف کچھ نہیں کہتی تو پھر یہ کیسا ہے کہ ایک کو مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے علیہ السلاط والسلام کو ماننے والے علیہ السلام کو نہیں مانتے عیسیٰ علیہ اثرات والسلام کو ماننے والے علیہ اثرات والسلام کو کیوں نہیں مانتے اور ان دونوں کو ماننے والے سید والآخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خبر موسا اور عیسیٰ دونوں لے کر گئے ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے ان کو کیوں نہیں مانتے یہ مدر اس لیے باطل ہے یہ مدر اس لیے باطل ہے کہ انبیاء کرام ایک جماعت ہے انبیاء کرام سب کے سب بھائی ہے محمد الرسول نے فرمایا سارے انبیاء اکرام بھائی ہیں سب سے قریبی بھائی محمد علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام تلام سارے انبیاء اکرام بھائی ہیں ایک دین ہے ان کا ایک ایمان ہے ان کا ایک ہی اصول ہے ان کے ایک ہی اللہ ہے ان کا ایک ہی جگہ سے ان کی کتابیں آئی ہیں ایک ہی دین کی طرف دعوت دی ہے سب نے غلط ادبی کل محمد رسول سارے توحید کی دعوت لے کر آئے تھے پھر کیا بات ہے کہ ایک کو ماننے والے دوسرے کو کیوں نہیں مانتے ان کا ماننا ان کے نہ ماننے کی تکلیف کر رہا ہے ان کا نہ ماننا ان کے ماننے کی تکلیف کر رہا ہے جب علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں کہ میرے بعد محمد الرسول اللہ سے ماننے والے ہیں جب علیہ السلام بتا کے گئے ہیں وہ مشرم رسول یاسین ہوں احمد اس حد تک بتا کے گئے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے اس کا نام احمد ہو پھر کیوں نہیں مانتے پھر کیوں نہیں مانتے کیا دلیل ہے نہ ماننے کی یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ و اسلام کو مانتے ہو تو محمد الرسول کو ضرور ان کا امام الانبیاء کو نہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اشا کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ ابراہیم علیہ السلام اسلام کو مانتے ہیں کسی کو بھی نہیں مانتے جو ایک کو نہیں مانتا کسی کو نہیں مانتا جو ایک کو نہیں مانتا سب کی تکلیف کرتا ہے وہ کوئی دین نہیں ہے اس کا بھی اللہ رب العزت نے ان کی بڑی تکلیف کی بھائی ذاتی وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين اللہ فرماتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ نے جو اللہ نے جو اپنی کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لے آؤ کہتے ہیں نہیں ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتری تھی ویکرون بما نما اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں وہ الحق حق کو حالانکہ وہ حق ہے اور سچ ہے پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں مصد کلینا میں آیا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے نہ صرف یہ کہ تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کی نگرانی بھی کرتا ہے جو اس کے اندر سچ اور حق تھا اس کی تصدیق کرتا ہے جو تبدیل کر دی گئی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے بل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل چلیے مان لیے بات آپ کی کہ تم پہلے کو مانتے ہو جو تم پر اترا ہے اس کو مانتے ہو جو تمہارے نبی پر اترا اسے مانتے ہو فلم میں انبیاء نام دیا اللہ من قبل اس سے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو ان کا کیا جرم تھا جو تمہارا دین لے کر آئے تھے تم نے ان کو بھی قتل کیا تھا تم نے ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی تھی ان کو کیوں قتل کر رہے تھے اگر تم سچے ہو تو کسی کو تو مانو تم تو کسی کو بھی نہیں مانو اور تم تو جس کو پوجتے ہو جس کے لیے سجدے کرتے ہو تم تو فخر سے کہتے ہو کہ ہم نے اس کو بھی پھانسی لگا دیا تم تو یہ کہتے ہو جس کو تم آسمانی باپ کہتے ہو جس کو تم اپنے معبود مانتے ہو جس کے لیے سجدے کرتے ہو عبادتیں کرتے ہو اس کو بھی تم نے تو قتل کر دیا تھا یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں نہیں قتل کیا اللہ اپنے بندوں کو نہیں قتل ہونے دے عیسا علیہ صاحب کو قتل نہیں کیا انہوں نے بلا کن سب ہم لیکن تمہارا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا تھا اگر تم اس دین کو مانتے ہو اس کو لانے والے کو بھی تو قتل کرنے کی کوشش کی تھی میں سمجھتا کرو ہوں کہ میں بدترین ہلاکت ہے انسان کی کہ انسان اپنا دین بیچ دے سب کچھ بیچ دے اپنی جان برباد کر رہے اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی کتاب پر کفر کرتے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے ساتھ کفر کرتا ہے بدترین سودا کرتا ہے

یہ صرف محمد رسول وسلم نہیں لائے والمؤمنون کلنا من باللہ اللہ سارے اہل ایمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں بیرا حدم رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتے کہ اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے سب کو مانتے سب کو مانتے ہیں اہل حق و صداقت ہے تمام اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے رسولوں کو مانتے ہیں اس امت کے اہل حق و صداقت ہے سارے اما اکرام کا احترام کرتے ہیں ایک کو لے کے دوسرے کو چھیڑ دینا یہ دین نہیں یہ دین نہیں ہے یہ اہل کتاب کا رویہ ہے یہ موسا کو مانتے ہیں عیسا کو نہیں مانتے عیسا کو مانتے ہیں موسا کو نہیں مانتے دونوں کو مانتے ہیں محمد رسول وسلم کو نہیں مانتے اصل ایک ہے اللہ ایک ہے کتاب ایک ہے مصدر ایک ہے مقام ایک ہے جانا ایک جگہ پر ہے پھر کیوں ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے جب ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے جب سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں جب اللہ سب کے سب اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں جب مانتے ہو کہ سب رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں پھر ایک کو مان کے ایک کو چھوڑنا ایک کو مان کے تین کو چھوڑنا دو کو مان کے دو کو چھوڑنا یہ کہاں کا دین ہے یہ کہاں کا دین ہے یا مان لو کہ دین مختلف ہیں یہ بھی نہیں مانتے یہ بھی مانتے ہیں کہ دین ایک ہے کوئی نہیں انکار کرتا اسی بدنصیبی کی وجہ سے اسی بے تعلقی کی وجہ سے دنیا کا سب سے اہم ترین مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا اور دنیا کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں دین کی وجہ سے نہیں ہوتی جب تک آدمی کی عادت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی لڑائی کی وجہ ایک ہی تھی سچا دین قبول کر سچا دین قبول کر لو نہیں قبول کرنا تو قبول کرنے والوں کو مت پھر مسلمانوں کی لڑائی کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ لا الہ الا اللہ قبول کر لو جس نے نہیں قبول کرنا وہ جو قبول کرنے والے ہیں ان کو بات تنگ کریں ان کو نہ چھیڑیں ان کو اپنے دین پر عمل کرنے دیں اگر دونوں باتیں نہیں مانو گے تو پھر لڑائی ہو جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی یہی ہوتا رہا اور مسلمان اس کے سوا کسی چیز کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان جان قربان کرے گا تو اپنے اللہ کے لیے اپنے رسول کے لیے اور کافی جانے قربان کرتے ہیں دولت کے لیے پیسوں کے لیے ٹکوں کے لیے ٹھیکریوں کے لیے مٹی کے لیے بیکار اور کافی اشیاء کے لیے ان کا اپنا دین ان کو محبوب نہیں ہے وہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا دین اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم دنیا کے سامنے اس کو پیش کریں اگر پیش کریں گے تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ہمارا دین جھوٹا ہے اور اسلام سچا دین ہے مسلمانوں اہل اسلام اہل ایمان فخر سے سربلند ہونے چاہیے شکر سے اللہ کے سامنے جھک جانے چاہیے کہ اللہ رب نے دین حق نصیب کیا